عبداللہ نے بوجل دل کے ساتھ قلم اٹھایا اور امریکہ کے مشہور ٹی وی چینل کی ویب سائٹ کے لیے ایک چھوٹا سا لکھ دیا اسے پتا تھا کہ لوگوں کے اور باتیں اسے برداشت کرنی پڑیں گی مگر ضمیر کا بوجھ تو ہلکا ہوگا نفس اور ضمیر انسان کے دو استاد ہوتے ہیں اور وہ ایک وقت میں کسی ایک ہی کی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے مضمون کا عنوان تھا میں میں مسلمان ہوں ہوں آپ کی کیا خدمت کر سکتا پچھلے چھتیس سالوں سے مسلمان ہوں میں یہاں سوائے اپنے کسی کی بھی نمائندگی نہیں کر رہا میں ایک مسلمان ملک پاکستان میں پلا بڑا اور آج کل امریکہ میں اپنی کمپنی بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں میں دنیا کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس عام فہم درجہ بندی سے کہیں زیادہ پچیدہ ہو چکا ہوں اسلام نے داعش پر مجھے مذہبی شناخت خاندان نے پچھلے تیس سالوں میں رسم و رواج دیے اور امریکہ نے ماسٹرز اور پی ڈی کے دوران مجھے سکھایا کہ مجھے دنیا سے کیا چاہیے اور دنیا کو مجھ سے کیا چاہیے میں نے انگریزی امریکی ڈراموں کو دیکھ کر سیکھی اور داڑھی امریکہ میں آنے کے بعد رکھی کہ انسانوں کے اس جنگل میں کوئی تو شناخت رہے میں آج جہاں بھی ہوں اس میں میرے معاشرے کا کا کا میری پڑھائی صحبت ملنے والے مواقع کا زندگی میں فیصلوں کے انتخاب کا اور تقدیر کا بڑا ہاتھ ہے میں نے اسلام بڑے غیر روایتی طریقے سے سیکھا ملکوں ملکوں کے سفر کے دوران غیر مسلموں نے جو سوالات پوچھے ان کے جوابات کی کھوج مجھے اسلام سے قریب لے آئی یقین جانے میں آج زیادہ مسلمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا میں زیادہ مسلمان اس لیے ہوں کہ میں امریکہ میں پڑھا میں آج یہ مضمون کسی چیز کسی بات کا دفاع کرنے کے لیے نہیں لکھ رہا ہم مسلمان اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم چلے کہاں سے تھی ہم نے اپنی اقدار اپنے خواب اپنے اخلاق اپنے اصول پسند و ناپسند جینے کا سلیقہ مرنے کی ریت ریبری کے اتوار تقلید کی مثال سب بھلا دیے کوئی تعجب نہیں کہ آج دنیا ہمیں تنقید تعصب اور ناانصافی کی نظر سے دیکھتی ہے اپنی اس حالت کی ہم خود ذمہ دار ہیں ہم ہی نے دنیا کو اپنی حرکتوں سے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یہ رویہ روا رکھا جائے صرف اپنے غیر مسلم دوستوں کے لیے ایک نصیحت ہے اگر آپ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسلام کو سمجھیں مسلمانوں کو نہیں مجھے تو اب برا بھی نہیں لگتا جب ایئرپورٹ پر سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں سے مجھے مزید چیکنگ کے لیے علیحدہ کر دیا جاتا ہے مجھے عجیب نہیں لگتا کہ الٹے سیدھے سوالوں کا نشانہ میں ہی کیوں بنتا ہوں اور مجھے دکھ بھی نہیں ہوتا کہ چپتے ہوئے تنز اور آر پار ہوتی نظروں کا مسکن میں ہی کیوں بنا مجھے معلوم ہے مجھے لمبا سفر کرنا ہے مجھے اپنی کھوئی ہوئی شناخت واپس لانے کے لیے اپنے وجود کی گواہی کے لیے دنیا کو یہ باروا کروانے کے لیے کہ میں کس طرح اسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور دنیا مسلمانوں کے بغیر کیا رہ جائے گی امتوں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے اتنی جلدی کیا ہے مجھے وقت چاہیے میں اس پر لگا ہوا ہوں طوفان یا سلاب بارش یا آگ سردی یا گرمی ورک ڈے یا یا چھٹی دن رات میں لگا ہوا ہوں اور میں جلد یا بدیر آخر اپنی منزل کو پا ہی لوں گا اور پھر میں اچھا بھی لگوں گا دنیا کے سوالات کا جواب دیتے تھوڑا صبر کریں کچھ مولت دیں ایک دوسرا موقع کی ہم سوچ سکیں کہ کیا کر بیٹھے ہیں کہاں پر گلتی ہوئی کہاں پر بہکائے گئے کہاں رازنوں نے لوٹا کہاں چلے گئے کہاں لوٹ جانا تھا کیسے بہتری لائیں جس دن ہم یہ سیکھ گئے اس دن ایک بہترین دنیا ہوگی میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے میں اس دنیا کا خواب دیکھتا ہوں جہاں مسلمانوں کو یہ بتانا نہ پڑے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کیسے کریں ٹونی اور مارتھا عبداللہ کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے نوٹ کرتے انہیں بڑی حیرانی ہوتی کہ اچھا خاصا دنیا دار بندہ اچھا بھلا کام کرتے کرتے یہ کن سوالات اور جوابات کی دنیا میں نکل جاتا ہے یہ آخر اپنی زندگی کو کیوں خود ہی مشکل بنا رہا ہے لائف کو انجوائے کریں سب چلتا ہے آج جمعے کا دن تھا دونوں نے فرمائش کی کہ ہمیں بھی مسجد لے چلو ہم بھی تو دیکھیں کہ کون ہے جو تمہاری نیندیں حرام رکھتا ہے عبداللہ نے سوچا اچھی بات ہے نماز ہدایت و توفیق کی دعا کا نام ہے چلیں گے تو کچھ اچھا ہی سیکھ کر آئیں گی کوئی کسی قسم کا جملہ نہ کستے آج امام صاحب نے بڑا شاندار بیان دیا کہ قرآن میں انسان کی تعریف کیا ہے ٹونی نے عبداللہ اور مارتھا نے بلو کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کی ٹونی کو خطبہ بہت پسند آیا وہ کئی عرصے تک عبداللہ سے کہتا رہا غصہ نہیں کرنا چاہیے قرآن نے اس سے منع کیا ہے عبداللہ سوچتا رہا کہ مجھ سے زیادہ خطبہ تو اس نے یاد کر لیا ہے مجی سے نکلتے وقت عبداللہ کی نظر دروازے کے پاس بیٹھے ایک شخص پر پڑی وہ کونے میں بہت اداس بیٹھا ہوا تھا اور بار بار نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھتا تھا عبداللہ کو لوگوں میں پتا نہیں کیا نظر آ جاتا تھا وہ کہا کرتا تھا مظلومیت دل تک محدود نہیں رہتی آدمی کا پورا وجود مظلومیت کی گواہی دیتا ہے عبداللہ اس کی طرف جانے کے لیے بڑھا تو پاس کھڑے شخص نے ٹوکا کی یہ آدمی دو سال جیل میں کاٹ کر آیا ہے لہذا بائیکاٹ کر رکھا ہے تم بھی وقت برباد نہ کرو عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی جیسے اس نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو اس نے جلدی سے ٹونی اور مارتھا کو خدا حافظ کہا اور خاموشی سے اس شخص کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا کوئی پندرہ منٹ گزر گئے مگر اس شخص نے تو جیسے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی عبداللہ کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی وہ جمعے کی چھٹی کرتا تھا کام سے جب مسجد خالی ہو گئی تو وہ شخص جانے کے لیے اٹھا تو عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کر سلام کیا اور کہا بھائی بہت بھوک لگی ہے اکیلے کھانے کا جی نہیں چاہ رہا آپ ساتھ چلو گے تو بڑا احسان مند رہوں گا اس شخص نے سر ہلا کے حامی بھر لی کھانا کھاتے ہوئے اس شخص نے عبداللہ سے کہا لگتا ہے نئے آئے ہو کمیونٹی نے میرا بائیکاٹ کر دیا ہے میں دو سال جیل میں رہ کر آیا ہوں اچھا آدمی نہیں ہوں تم بھی آئندہ نہ ملنا عبداللہ نے کہا ارے واہ چلے ہاتھ اٹھائیں میرے واسطے دعا کر دیں اللہ مجھے آپ کے صدقے سے قبول کر لیں آدمی حیران و پریشان عبداللہ کو دیکھتا رہا کہنے لگا سماعت میں خلل ہے کیا عمرہ کر کے نہیں جیل سے آ رہا ہوں تم دعا کا کہتے ہو عبداللہ نے کہا دیکھیے جناب جیل میں تو آدمی تنہا ہوتا ہے اوپر خدا ہوتا ہے اور نیچے اس کا پچھتاوا اس حالت میں کوئی تو سال گزار دے تو اوروں کی زندگی پر بھاری ہے آپ نے خوب دل لگا کے یکسوئی کے ساتھ دعائیں مانگی ہوں گی اس شخص نے کھورتی آنکھوں سے بے یقینی کسی کیفیت میں عبداللہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ فلاں آدمی کو تو جانتے ہوں گے مسجد میں بڑے مشہور ہیں اور بڑا پڑھا لکھا ہے انہوں نے اسلام کو وہ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ مسٹر قدرت تم سے انتقام لے گی اللہ بھولتا نہیں ہے وہ بدلہ لے گا اور جہنم میں فلاں فلاں سزائیں ملیں گی اور اللہ بڑا ہے اس بات سے کہ وہ تم جیسے لوگوں کو سنیں وہ بے نیاز ہے اب کیا کہو گے عبداللہ انہوں نے تو حدیث سے بھی اور تفسیر سے بھی ثابت کر دیا کہ میری دنیا بھی بھی گئی اور دین عبداللہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی وہ کہنے لگا سبحان اللہ اگر اللہ نہیں سنے گا تو ہے ہی کون اس کائنات میں جو سنے وہ سمیع و بصیر ہے آپ فکر نہ کریں ان صاحب کو تو علم کی بدہضمی ہو گئی ہے جہالت سے گمراہی آتی ہے علم سے قبر آتا ہے جہالت کی گمراہی کا علاج بہت آسان ہے علم کی قبر کا بڑا مشکل ہے اندھیرے میں کسی کو نظر نہ آئے تو آدمی روشنی کر دے روشنی کسی کو اندھا کر دے تو کیا کیا جائے جو شخص اللہ کو جانتا نہیں ہے وہ آخر تفسیر بیان کرتا ہی کیوں ہے اللہ کسی مسلیت کا محتاج نہیں ہے وہ پاک ہے اس بات سے کہ بدلہ لے ہم دن میں ساٹھ سے اسی ہزار دفعہ سانس لیتے ہیں ڈیڑھ سے دو لاکھ مرتبہ دل دھڑکتا ہے این گنا کے بیچ میں وہ چاہے تو سانس روک لے تھڑکنے آگے پیچھے کر دے مگر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ بندہ واپس آ جائے توبہ کر لے آپ فکر نہ کریں اللہ معاف کرے گا جو کتاب شروع ہوئی الحمدللہ سے ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس سے بھی نا امید نہ ہو جائے یہ کوئی ٹھیکے دار ہیں اللہ کی رحمت کے کہ لوگوں کو اس سے بھی محروم کر دیں خیر عبداللہ نے بڑی ہمت بندائی اس شخص کی اس کی حت الامکان مالی بنت کی اور وعدہ لیا کہ وہ آج سے نئی زندگی کا آغاز کرے گا اس کے جانے کے بعد عبداللہ سوچنے لگا کہ کیا اسلام میں صرف اندے گاؤں میں کانٹرا راجا کے مسادق صرف کانٹرا رہ گئی ہیں ان جذباتی لوگوں کو پتا نہیں اسی اللہ کے پاس جانا ہے اس نے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے جذبات اور صرف جذبات ہر وقت ایک ایموشنل پل چاہیے سان فرانسکو کے بیٹس مین بچے کی طرح جس نے مرنے سے کچھ روز قبل خواہش کی کہ اسے بیٹس مین بننا ہے پورا شہر بند ہو گیا اور لاکھوں ڈالرز خرچ ہوئے دنیا نے پیسے لٹائے کہ بچہ نظر آ رہا تھا اور اسی دنیا میں ہزاروں بچے روز مرتے ہیں مگر کیونکہ ان کی سٹوری اتنی دلچسپ نہیں ہوتی لہذا ان کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ جذبات نبوت سے ٹکرا جائیں تو نبوت فارغ اللہ سے ٹکرا جائیں تو سٹیٹ اور چرچ الگ الگ ہیں کا راگ لاپنا شروع عبداللہ ایک بار پھر دکھی دل کے ساتھ اثر پڑنے چلا گیا آج عبداللہ کی سان فرانسیکو کی فلائٹ تھی وہ ایک ڈیٹا سائنسز کی کانفرنس میں شرکت کے لیے وہاں جا رہا تھا فلائٹ کے پہلے کنیکشن میں بزنس کلاس میں ایک بڑا آدمی اس کے ساتھ بیٹھا تھا بات چیت شروع ہوئی عبداللہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اسے جلد از جلد ختم کرنا چاہ رہا تھا لہذا رسمی باتوں کے بعد چپ ہو رہا اس شخص نے کئی بار ہمت کرنے کی کوشش کی مگر عبداللہ ہوں ہاں سے آگے نہ گیا جب فلائٹ نے لینڈ کیا اور مسافر جہاز سے نکلے تو عبداللہ کو معلوم ہوا کہ ساتھ بیٹھا شخص ریاست ٹیکسس کا گورنر تھا کافی لوگ ایئرپورٹ پر ان سے ہاتھ ملاتے رہے عبداللہ نے جلد ہی اپنا دوسرا کنیکشن پکڑا اور جہاز سان فرانسیکو کی طرف روانہ ہوا مگر وہ رستے بھر سوچتا رہا کیا اس کا رویہ سوالات و جوابات ایسے ہی ہوتے اگر اسے پہلے سے یہ پتا ہوتا کہ ساتھ والا شخص کون ہے جواب سو فیصد نفی میں آیا عبداللہ سوچنے لگا کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں جس سے سوال کر رہے ہیں جس کے بارے میں جانتے بھی ہوں جتنی جانکاری زیادہ ہوگی گفتگو اتنی ہی بامائنی ہوگی جتنی اس کے بارے میں جاننے کی طلب ہوگی اتنا ہی سوالوں پر نکھار آ جائے گا وہ سوچنے لگا دعا کے لیے اللہ کو جاننا کتنا ضروری ہے ہم نے تو بھلا ہی دیا کہ دنیا کو بنانے والا اور دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہے وہ دنیا بنا کے بھول نہیں گیا وہ سوچنے لگا کہ انٹرپینورشپ کے ہر کورس میں لازمی پڑھانی چاہیے اللہ سائیں بار بار کہتی ہیں تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں بیزار نہیں ہوا تیرا رب تو جلدی عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی بے خبر نہیں پایا پھر راہ دکھائی تنگ دست نہیں پایا پھر بے نیاز کیا بکیا سفر دعا میں گزر گیا اے اللہ مجھے آج تک اتنی فرصت نہ ملی کہ تجھے ہی جان سکتا مجھے معاف کر دے میرے مالک مجھے معاف کر دے کانفرنس میں پہنچتے ہی لوگ عبداللہ کے پاس آئے کسی نے اس سے حلال کھانے کے ریسٹورنٹ کے بارے میں پوچھا تو کسی نے قبلہ کا رخ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ صرف شکل ہی سے گمان کر لیتے ہیں کہ کس کے پاس کون سی معلومات ہوں گی عبداللہ سوچنے لگا کہ رول ماڈل بننا یا نہ بننا کوئی چوائس نہیں ہوتی آپ ہر وقت کسی نہ کسی کے تو رول ماڈل ہوتے ہی ہیں کوئی طالب علم کوئی کولیگ اور کچھ نہیں تو کوئی دوست آن لائن بیوی بچے سوال تو یہ ہے کہ آپ کس قسم کا رول ماڈل بننا چاہتے ہیں دنیا کو بھی شاید کسی رول ماڈل کی تلاش ہے کسی بھی شخص کو رول ماڈل بنائیں گے تو آخر میں فرسٹریٹ ہو جائیں گے سوائے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مگر یہ بات انہیں ان کی زبان میں سمجھائے کون عبداللہ کو کامیاب لوگوں کی بایوگرافیز پڑھنے کا بڑا شوق تھا شاید ہی کوئی نوبل پرائز اونر ایسا ہو جسے عبداللہ نے نہ پڑھا ہو اس کے علاوہ اپنی فیلڈز کے لوگ مثلا بل گیٹس اسٹیفن جابس اور ورلڈ لیڈس مثلاً نیلسن منڈیلا محمد علی جنا مہاتم گاندھی وہ کچھ باتوں پر بڑا حیران ہوتا پہلی تو یہ کہ بظاہر نظر آنے والی صلاحیتوں کا لیے جانے والے کاموں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے نہ ہی اس شخص کے پاس موجود وسائل کا مثلا تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے کام مفلوق الحال لاغر اور کوئی بہت زیادہ صحت مند لوگوں نے انجام نہیں دیے میڈم کیوی کو دو بار نوبل پرائز ملا ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے سردی میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کچھ میسر نہ تھا فرنیچر اوڑھ لیتی تھی تو جسم پر نشان پڑ گئے تھے سٹیفن جاب کو ان کا باپ حمل کے دوران ہی چھوڑ گیا تھا اور وہ رستوں سے بوتلوں کے خالی ڈبے اٹھاتا تھا بل گیٹس کا بچپن ہو یا صدر اوباما کا ایدی ہو یا صدر الدین ہاشوانی کوئی بھی منہ میں سونے کا چمچا لے کر پیدا نہیں ہوا آپ گاندھی جی اور جنا صاحب کو ہی دیکھ لیں کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ قدرت نے دو کمزور ترین آدمیوں کو پوری برسگیر میں چنا ایک حبشی غلام کو بلال حبشی رضی اللہ عنہ تعالی کا درجہ دے دیا گیا تو چوروں کے سردار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تعالی جیسے جلیل قدر صحابی ٹھہرے نوبل پرائز اونرز کی سوانح حیات پاکستان کے ہر سکول کی لائبریری اور کورس کا حصہ ہونی چاہیے کوئی تو بات ہے ذہانت صلاحیتوں اور کے علاوہ جن کی وجہ سے بندہ چن لیا جاتا ہے دوسری بات عبداللہ کو جو حیران کرتی وہ ان ہستیوں کی پرورش ہے عرصے تک گمنام ہی رہتی ہیں زمانے کے اونچوں نیچ سے گزرتے ہیں مشکلات و آزمائشیں جھیلتے ہیں پروان چڑھتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن سورج کی طرح ایسے ہوتی ہیں کہ رہتی دنیا تک زوال نہ ہو ایک اور بات کی بہت سے کامیاب و مشہور لوگوں کی خان کی زندگی تو علیحدگی ہی ہو گئی ہو وہ امریکی صدر ایل ہوں یا اسٹیفن جوبس مائیکل ٹائسن ہوں یا نیلسن منڈیلا اس زاویے سے دیکھا جائے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت برداشت اور صبر دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور امہات المومنین کی دل کی وسط بھی سب سے زیادہ ایک کامیاب آدمی کے ساتھ زندگی گزارنا کی دو جہاں ان کی تعریف کرے آپ کا ان سے کوئی موازنہ ہی نہ ہو دل گردے کا کام ہے جو مٹ جائے وہ نبھائے ورنہ تو دنیا بھری پڑی ہے ان مثالوں سے وہ سوچتا کاش کوئی اس اس پر کے ساتھ کام کر سکے کہ اسے عربی نہیں آتی اور کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ جس سے اسے مدد مل سکے عربی میں ہے عبداللہ واپس اپنے شہر پہنچ کر کمپنی اور اس کے کاموں میں مصروف ہو گیا اس نے ڈیٹا سائنٹسٹ کیسے بنتے ہیں پر ایک مضمون بھی لکھ دیا وہ چاہتا تھا کہ کچھ تو اچھے ڈیٹا سائنٹسٹ تیار ہو پائیں کی تاکہ وہ کھل کے کام کر سکے دن گزرتے چلے گئے اور عبداللہ اپنے کاموں میں مگن کبھی فرصت مل جاتی تو مفتی صاحب سے بات کر لیتا یا کمرہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے اپنی تسبیح پڑھتا رہتا ایسا کرنے سے اسے بہت سکون ملتا آج کا دن تھا عبداللہ نے ہر جمعے کی طرح صورت و کیف مکمل کی اور مسجد چلا گیا یہاں کی مسجد اسے بہت پسند تھی امام صاحب بھی نپی تلی بات کرتے تھے اور بلا وجہ کی جذباتیت سے دور ہی رہتے تھے نماز سے فارغ ہوا تو پچھلی صف میں دو آدمیوں کو لڑتے پایا وہ بہت اونچا بول رہے تھے مسئلہ تھا ایک نے گاڑی لگا دی جبکہ دوسرا لگانا چاہتا تھا اتنی سی بات مگر لہجوں اور جملوں سے یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو و غضب کا یہ عالم کے شاید ایک دوسرے کو جان سے مار دیں تو بھی چین نہ آئے خیر لوگوں نے آگ کے بیچ بچاؤ کرا دیا عبداللہ سوچنے لگا کہ کسی اور کے دل میں گیز و گزب رکھ کے آدمی دعا میں رحم کیسے مانگتا ہے اسے آپس میں لڑتے ہوئے مسلمان بالکل بھی پسند نہیں تھی اس پتویا یہ کہ ہر شخص جج کا کردار ادا کرنے آ پہنچتا ہے موسلیا بننے کا شوق انسان کی بدترین عادتوں میں سے ایک ہے عبداللہ بھاری دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا دل بلانے کو سوچا کہ یوٹیوب پر کوئی اسلامی بیان سن لیا جائے تفسیر سننے سے وہ ڈرتا ہی تھا جس تعداد میں مسفر القرآن انٹرنیٹ نے پچھلے دس سالوں میں پیدا کیے اتنے تو امت مسلمان نے چودہ سو سالوں میں نہ کر سکی خدا خدا کر کے کچھ لیکچرز ملے عبداللہ نے سننا شروع کیا بہت اچھے لیکچرز تھے کوئی آئیڈیل مسلمان کا ذائچہ کھینچ رہا تھا تو کوئی شرمحیا کی باتیں فرما رہا تھا کوئی اسلاف کے کارناموں کی گنتی کر رہا تھا تو کوئی آج کل کے مسلمانوں کو ملائکہ سے افضل قرار دے رہا تھا کسی نے زندگی بھر چھوٹ نہ بولنے کی قسم کھائی تو کسی نے ترتیب اور کئی کی نہ چھوٹنے کا یقین دلایا کوئی کہہ رہا تھا کہ سدارا اوپر سے آئے گا جب ایمان حکمران آئیں گے تو کوئی ہر ہر شخص کو صحیح کر کے ان اکائیوں سے معاشرے کی اثر نو تعمیر کا متمنی تھا عبداللہ سب سنتا رہا اور پھر اور سنتا رہا اور پھر یہاں تک کہ رات پڑ گئی عبداللہ کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل و دماغ سیدھی سادی بات قبول کیوں نہیں کرتا کیوں اسے ہر چیز پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے کہ ہر جواب کی تلاش میں سوالوں کی ایک نئی فصل پک کے تیار کھڑی ہوتی ہے اسے چین کیوں نہیں ملتا اس نے سوچا آج جگہ کرتے ہیں کیوں نہ اسی سے پوچھیں جو سارے سوال و جواب کا مالک ہے عبداللہ نے دو رکت سلاد الحشتہ دل کے کفل ٹوٹ جانے کے لیے مانے اور نماز شروع کر دی آج ہر ممکن کوشش کے باوجود عبداللہ کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے وہ صرف رو رہا تھا رقو میں بھی سجدوں میں بھی قیام میں بھی تشد میں بھی اس کے دل سے دھننکی کی طرح آوازیں آ رہی تھی وہ تنگ آ چکا تھا ان سوالوں سے اور وہ آج جوابات بات چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ خدا کی کائنات میں گھومے کہ دنیا میں رہ کر اب اس کا دم کھٹ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ اللہ کی سنا دیکھے وہ چاہتا تھا کہ علم اب کہیں اور سے ملے کہ یوٹیوب اور کتابیں اسے بے معنی لگنے لگے تھے وہ چاہتا تھا کہ وہ محبت ملے جو اسے بھر دے اسے رنگ دے اسے سیراب کر دے وہ چاہتا تھا ایسا نشا کرے کہ حشر ہی میں جا کے ہوش آئے ساری دنیا سے نا امید عبداللہ ایسی دنیا میں جو آج تک اس کے سوال ہی ختم نہ کر پائی ایسی دنیا جسے اس کے سوال سمجھ ہی نہیں آتے تھی ان سب سے وہ ایک بار ہی چھٹکارا پانا چاہتا تھا آج زبان گنگ ہو گئی تھی آنکھیں بول رہی تھی نماز ختم کر کے عبداللہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اے اللہ سائیں اے اللہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میرے مالک یہ میرے دل کا شور کب تھمے گا کیا میں پاگل ہونے جا رہا ہوں کیا مجھے فالج ہو جائے گا کیا میں مرنے والا ہوں وہ تمام باتیں جو سب کو سمجھ آ جاتی ہیں وہ مجھے کیوں نہیں آتی ہر جواب کا ایک وقت ہوتا ہے سوال کا کیوں نہیں ہوتا یہ بیان دینے والے تیرے نیک بندے کیا کہتے ہیں یہ معصوم لوگ ہیں اللہ یہ کیا جانے گناہ کسی کہتے ہیں انہیں کیا ملوم جب نفس ضد پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے انہیں خبر ہی نہیں کہ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ کوئی بیان اثر نہیں کرتا بندہ جہنم تک سے نہیں ڈرتا انہیں کیا ملوم جذبات کے گلستان میں ایک دہکتا جملہ کیا آگ لگاتا ہے حبس کی خاموشی جھیل میں کنکر کیا بھور پیدا کرتا ہے انہیں پتا ہی نہیں میرے رب انسان انسانوں سے کتنی دور آ پڑا ہے ستاروں کی جھمکٹوں میں رہنے والے یہ تیرے نیک بندے کیا جانے ہم جذبات کے بپاری کن اندھیروں میں رہتے ہیں نیکیوں کے گھڑ سوار مسیحتوں کے پیادوں کی رفتار کیا جانے کس سے جا کے کہوں میرے مالک کس سے رونا رو تیرے نیکوں پاکیزہ بندوں کی دنیا میں میں اکیلا سیاہ کار ہوں آنسو کی راج رکھ لے میرے مولا یہ آنسو کبھی یتیم نہیں ہوتے تو ہے نہ ان کا مالک ان یتیموں کے وارث اللہ ٹوٹے ہوئے اجڑے ہوئے پھوکے پیاسوں کے اللہ اے زلجلال والا کرم فرما کسی گناہگار کو ولی بنا دے تو کسی مغلوس کو مفتی کر دے کسی بدکار کو دائی کا منصب دے دے دے کسی کو تبلیغ پر لگا ان میں کم از کم ہمارے مسائل اور نافرمانیوں کا ادراک تو ہو انہیں یہ تو پتا ہو کہ جب نفس ضد پر آ جائے تو کچھ اثر نہیں کرتا وہ شاید بتا سکے کہ گناہ کی عادت اور توبہ کی تکرار میں جیت آخر کس کی ہوتی ہے اور شرمندگی اور ندامت کی وہ کون سی انتہا ہے جو رحمت کو کھینچ لاتی ہے او دلوں کو قرار بخشنے والے ان گناگاروں کی بھی سن لے اے اللہ مجھے مجھ سے بچا لے یہ دل تیرے ذکر سے خالی ہے یہ نفس کا کمیشن ایجنٹ بن چکا ہے اے اللہ نہ یہ تیرے ڈر سے رکتا ہے نہ شکر کے احساس سے میں اس کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں اے اللہ اس سے بڑا المیہ کیا جسم موٹا ہو جائے اور روح پھوکی مر جائے جسم کو رزق دینے والے رازق کچھ روح کی بھوک کا بھی سامان ہو اے اللہ آدمی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہی کبھی خود کو دکھانے کے لیے عمر گزر جاتی ہے ریاکاری نہیں جاتی مجھے ان فریبوں سے بچا مجھے نفس کی چلاکیوں سے کیوں کر بچا لے اللہ آسانی والا معاملہ کرتے یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں میرے اللہ یہ آجزی کیا ہے آجزی کی بھی تو ایک بریک ہونی چاہیے نہ اتنی آجزی کے بندہ کسی کام کا رہی میرے مالک میں کس کام کا اے اللہ مجھے بچا لے گناہوں کی سوچ سے سوچ گناہوں سے سے اور پلاننگ سے اللہ بے شک تیری قدرت و رحمت میرے مسائل سے بڑھ کر ہے اے اللہ وہ کہاں جا کر رہے جو کہیں کا نہ رہے اے اللہ ہمیشہ سے ہی مدوم چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو وقت کی کلائی ہاتھ میں رکھتے ہیں سارے کے سارے ملک تو کبھی بھی حق پر نہ چلے نہ ہی سارے کے سارے حکمران میرے مالک مجھے ان تھوڑوں میں سے کر دے جو تیرے پسندیدہ ہوں جن سے تو ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو میرے اللہ معاف کر دے میرے سوالات کے جواب بخش دے میرے حال پر رحم کر اب تو نہ ملا تو مارا جاؤں گا یہاں بھی وہاں بھی یا اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے یا مجھے چن لے اب تیرے بغیر نہیں جینا بہت ہو گئی میں تھک گیا ہوں اللہ میں گر گیا اللہ میری سانس اکھڑ گئی چاروں شانے چت پڑا ہوں کون سی راہ ہے معلوم نہیں نہ سمت کا پتا ہے نہ منزل کا نہ ہم سفر کا نہ رہبر کا نظر صرف تیری رحمت پر ہے مدد کر میرے مالک مدد کر انتل مولانا انتل مولانا انتل مولانا